اچھا چلے اچھا، آج سے شروع کر لیتے ہیں دوبارہ بی نہیں آئی لیے تو دو چار منٹ اگر مشین وغیرہ کر سکتی ہیں تو کر لیجیے تاکہ آ جائیں شاء اللہ ان سب کو اللہ الرحمن الرحیم جی تھوڑا سا کل چونکہ ابتدا تھی تو اس لیے میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی تعارف بھی نہیں کرا سکا تو جو ہے ان شاء اللہ تعارف کرا دیتا ہوں تو اس کے بعد ان شاء اللہ اتنے تک دو چار اور دینی آپ کو جو ہے داخل ہیں وہ آ جاتی ہیں جی بتلاتے رہیے گا آواز نہ آئے یا کوئی مسئلہ نظر آئے تو بتلاتے رہیے جی میرا نام محمد قاسم ہے میری جو ہے جامع شرفیہ لاہور سے دو ہزار بارہ کی پراہٹ ہے جی اور اس کے بعد سے اللہ پاک کے فضل سے اللہ دل شاہ نے دینی تعلیم پڑھانے کے کا موقع اللہ دل شاہ نے عطا فرمایا پانچ سال ضلع گجرا والا میں ایک ادارے میں اللہ دل شاہ نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد سے لاہور میں جی ادارے میں تقریباً پڑھا رہا ہوں چار سال سے یہ تو ادارے کے اعتبار سے ہوگا اور فن کے اعتبار سے اللہ پاک کا فضل ہے کہ تقریباً دسواں سال ہی ہے کہ صرف اور نہ موقع مل گیا طالب علم زمانے سے ہی شرف اور ناؤ کے ساتھ ذرا تھوڑا سا لگاؤ تھا اس محنت کی اللہ نے توفیق دی البتہ آن لائن میں یہ صرف اور ناو ویسے تو تقریباً الحمد للہ چوتھا سال ہے جب حضرت مفتی صاحب زیادہ قدر کا تو میں نام لیا چکی وہ میرے شیخ بھی ہیں اور حضرت جی کی شرکت سے یہاں سے پڑھانے کا موقع کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے حضرت کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے کوئی ایسی صدق میں کمی نہ رہے جس کی وجہ سے ہمارے استاد ہمارے شیخ جو ہے وہ ناراض ہوں یا کوئی ان کے لیے ایسے وہ ہو ٹھیک ہے تو جی کہ جو ہے نا وہ حکم سے مطلب اس میں اس ادارے میں جو کام القرآن کے نام سے ہے قرآن کی توفیق میں البتہ شرف اور لحاف جو ہے اس ادارے میں سے پہلی دفعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے جی شرف اور لحاف میں حضرت نے اسلام علیکم کی حضرت سے ملاقات کی حضرت نے یہ بات خاص طور پہ کی کہ طالبات میں سرف اور محفوظ کے اعتبار سے کمی نہیں رہنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اگر آپ سب مل کر کوشش کریں گی تو یعنی پڑھنے کے اعتبار سے کوشش کریں گی اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے اس میں سرف اور نحو میں دو چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ ذہن میں بٹھا لیجیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں ہیں یہ ایک مستقل اہمیت کا حامل دست نظامی میں ابتدائی علوم ہے جتنی ان میں مضبوطی ہوگی اتنے ہی آگے جو علوم ہیں شرف اور لہب کے بعد شروع ہونے والے جو علوم ہیں ان میں فائدہ ہو بات سمجھ رہی ہے جی جی تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجیے کہ بھائی یہ دو فنون نہیں ہیں اور یعنی ایک محض چھوٹی کتابیں نہیں ہیں یہ بڑی اہم کتابیں دوسری چیز اس میں میرا کام آپ کی رہنمائی کرنا زیادہ لمبی چوڑی تقریر میں سمجھانا ہوگا بس آپ کا کام ڈبل ہوگا یہاں بھی پریکٹس کرنا اور پھر ہوم ورک کے طور پر جو دیا جائے گا وہ ان شاء اللہ کہ اگر ہے ساتھ ہوں گی جیسے نظم ہے مزید سے جو ان شاء اللہ شاگرد ہو جائے گی تو اس میں آپ نے وہ سنانا بھی ہوگا یاد کر کے آ کر ساری چیزیں کرنی ہوگی وہی بات سمجھ رہی ہے اور یقیناً آپ کے سفر کا آغاز کر دیں گے تو تھوڑی بہت آپ کو ابتدا میں سمجھنے میں یاد کرنے میں جی تھوڑی سی مشقت آ سکتی ہے لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا مقصد سامنے رکھنا مقصد کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے علوم سے ہمیں مناسبت ہو جائے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ اللہ جل شاہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں حدیث پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں تو یہ مقصد بہت بڑا ہے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے قرآن پاک کوئی معمولی باتیں نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سب سے سچی کتاب قرآن پاک ہے اس کے بعد درجہ ہے تو حدیث میں بات کر باقی جتنی تحقیقات ہیں سائنسی اور سیرت کی وہ جو ہے مطلب تاریخ کی کتابیں ہیں وہ سب کی سب ان پر ہم کتنا کہ فلاں تاریخ فلا ساحستان نے یوں کہا فلاں اس نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا ان کا درجہ حدیث کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سورج کے مقابلے میں چڑھ رکھا ہو جی جی اسی طرح جو جتنی بھی دنیاوی زبانیں ہیں ان سب زبانوں میں اگر فوقیت ہے تو عربی کو اس کی وجہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی تھی اور قرآن پاک کی زبان بھی عربی عربی ہے تو اس لیے اس زبان کو بھی توفیت ہے تو زبان کی سمجھنے کے لیے بھی بنیادی بہرحال جتنی اہمیت بتلائی جائے اتنی کم ہے اب یہ ہے کہ دیکھیے پڑھنے والی ایک طالبہ بھی ہوگی نا جو ہمارا وقت قیمتی یہ نہیں سوچنا کہ بھائی اگر طالبات میں دس ہوں گی پانچ ہوں گی سات ہوں گی آٹھ ہوں گی تو شاید ہم چل سکیں مطلب یہ ایسی بات نہیں پڑھنے والے ایک پڑھنے والے سے ہی معنی میں ہوگی تو ہم انشاءاللہ ہمیں ہمارا وقت قیمتی بنے گا اور ہمارا یہ وقت لگانا فائدے سے خالی ہوگا ادارے والوں کو بھی ملے گا آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور اخلاص کی بدولت یہاں معاملہ ہے اخلاص کا تو اخلاص کی بدولت اللہ جل شان ہو مجھے اور آپ کو جنتا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ہمارے اساتذہ بتلاتے ہیں کہ ایک استاد عدل شریف ہے لیکن اللہ جل شان نے استاد سے بھی اتنا بڑا کام دیا اور شاگرد سے بھی اتنا بڑا کام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جی ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسجد نے بیان بیان کیا اچھا کر کے باہر نکلنے لگے تو ایک نو وارد آیا بات سمجھ رہی ہے اور اس نے آ کر یوں کہا کہ اسماعیل کا بیان ختم ہو گیا یعنی ایک افسوس زیادہ اتنی دور سے آیا تھا ان کا بیان سننے کے لیے کہ ان کا بیان ختم ہو گیا نے فرمایا کہ بھائی بیٹھ فرماتے ہیں کہ اس اکیلے کو بٹھا کر پورا جو بیان ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کیا اس اکیلے کو بٹھا کر سنایا کسی نے پوچھا وہ ایک بندہ تھا اور آپ نے پورا بیان دوبارہ سے کر دیا بڑی خوبصورت بات شاستر میں توجہ ہے نا جی آپ کی فرمانے لگے کہ پہلے بھی جس ذات کے لیے خطاب کیا تھا بیان کیا تھا اب بھی اسی کے لیے کیا لوگوں کے لیے کیا ہی نہیں سمجھ جی؟ تو دیکھنا یہ کہ ہمیں جی ہمیں فائدہ کیا ہے ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھا رہے تو بات کر کرنے کے مطلب یہ ہے جو آپ آ چکے ہیں کلاس سے آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں ہمت نہیں رہی دیکھنا یہ کہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ جو پڑھنا چاہتی ہے وہ مقصود حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمارے ساد محترم دار کے نازل تعلیمات مولانا راحت علی ہاشمی صاحب کا نام ہے سادشہ میں ایک سو بارہ جی طلبا تھے میں ابتدائی میں وہاں پر جانا ہوا سادشہ میں سب پڑھاتے فرمانے لگے کہ میں طلبا سے کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے درجات اداروں میں پڑھیں یعنی چھوٹے اداروں میں پڑھنے کو ترجیح دیں تو اب اس کی وجہ بھی بیان کی بڑی خوبصورت وجہ بیان کی کہنے لگے جب ایک سو بارہ طلبا ہیں اب سال پورا سال گزرنے کے بعد بھی کچھ طلبا ایسے ہوں گے کہ جن کی صورت کو ہم نہیں دیکھ سکیں گے ان سبق سننا یا ان پر توجہ دینا تو وہ دور کی بات ہے ٹھیک ہے تو اگر چھوٹی ادارے میں پڑھیں گی تو اساتذہ کی توجہ بھی ہوگی طلبا سے سبق سننا سنانا بھی ہوگا سارے کام ہوں گے ابھی بات کیا آپ کو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ اب الحمد للہ جو ہے نا آن لائن میں پڑھنے پڑھانے کا دہشت کا سلسلہ کافی چل پڑا ہے تو بعض اوقات طالبات دیکھتی ہیں پڑھنے والی دیکھتی ہیں خاص طور پہ طالبات کا زیادہ ہے آن لائن میں کیونکہ تعداد کہاں زیادہ ہے تعداد کہاں زیادہ ہے اس کا فائدہ بعض اوقات نہیں ہوتا کیونکہ توجہ نہیں ہو پاتی اب اگر آپ کم تعداد میں ہیں لیکن ادارہ آپ کو تعلیم بہتر انداز سے مہیا کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کم تعداد میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ پڑھو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ آ چکی ہیں آپ ادارے کے ساتھ جڑ چکی ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بھائی ہمیں اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ثابت کرو گے میری بات کو سمجھ رہی ہے جی تو بہرحال تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں کل میں نے سبق تھوڑا سا پڑھایا تھا تو آپ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کتاب کھول لیجیے جی بعد میں آنے والے طالبہ جو ہیں کوئی بھی آئے تو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو وہ سبق میں ساتھ شامل ہو جائے ٹھیک ہے جی صرف کے علم صرف علم ہے جس سے سیگوں کی پہچان ہوتی ہے اور لفظوں کو شکل کتاب بھیجی تھی میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں آپ دیکھیے گروپ پہ چیک کریں پیچھے تھوڑا سا کل کے سبق میں تو آپ کو بھیجی ہوں گی گروپ میں یہ دونوں کتابیں میں بھیجی ہوئی بھی علم تو وہ دیکھیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے بتائیں مل گئی چلے جی تو دیکھ لیجیے علم علم وہ ہے جس سے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرے سیگا بنانے کا طریقہ فائدہ معلوم ہوتا ہے بات سمجھ رہی ہیں جی یعنی علم و کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہی بتلانا چاہتا ہوں چلے اسکرین شاٹ بھیج دیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کتاب نہ ہو بہرحال اچھا جی فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے ٹھیک ہو گیا تو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے اصطلاحات اس صلاحات کو یاد کر لیجیے پیش پیشکو کہتے ہیں چونکہ یہ صلاحات آگے استعمال ہوں گی اس لیے اگر آپ یہاں پہ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے فتح زبر کو اور کسرا زیب کو کہتے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے حرکت دو جی زبر زیر پیش کا نام سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں تشدید ایک حرف کو دو بار پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے اور اچھا یہ بھی بتلا دیجیے گا کیونکہ ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے یاد کرنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے جتنی سہولت ہو جہاں تک ہو کہ یہاں تک کافی ہے تو مجھے میسج کر سکتی ہوں کہ یہاں تک ہمارے لیے سبق کافی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو سمجھ رہی ہے جی؟, جی اچھا جی مضمون حرف ہے جس پر پیش ہو وہ حرف ہے جس پر زبر ہو اور مقصور زیر والے حرف کو کہتے ہیں متحرک حرکت والا حرف ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو مشدت ہے جس پر تشدید ہو خیال یہاں پہ کافی آپ لوگوں کے لیے کل میں نے دیا تھا لیکن چونکہ کل وہ آپ حاضر نہیں تھے تو اس لیے آپ اتنا کر لیجیے کیا جی اتنا کافی ہے جی بتلا دیجیے میں کافی آپ سب کے لیے اچھا یہ بتائیے کہ اتنے سبق میں آپ کوئی ایسا مشکل بات ہو جی چلو کر لیتے جی ہر علت تین ہے واؤ علی سیاح ان کا مجموعہ بائے ہے وائے واؤ ٹھیک ہے سیدھا لفظ کو اسم نام کو کو فیل کام کہتے ہیں زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت ہے یعنی ماضی گزرا ہوا حال موجود اور مستقل آنے والا کافی ہے اللہ یہاں پہ کافی ہوگا جی اچھا جی اب آگے ایک مناحق کھول لیجیے جی اس کے لیے دعا پڑھ لیجیے میں دعا نہیں پڑھ لیتا ہوں آپ اپنی جو ہے نا اس کو پڑھ لیجیے اللہ مربی یشر ولا تعشر وتمن لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمن لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح یا فتاح اللہم ربی ولا لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح جی علم ہے جی کہ جس میں اسم فیل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت مانے علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے کی تعریف عربی زبان میں علم علم ہے کہ جس میں اسم پہ حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے کے آخری حرف الگ فائدہ اس علم سے یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے مثلاً یہ جو ہم رفع پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں دار کیوں پڑھ رہے ہیں داخلہ اس پر پتہ کیوں پڑھ رہے ہیں فی یہ اسکول کیوں پڑھ رہے ہیں یہ چار کلمے ہیں یہ بھی اور پھر اب ان کو آپس میں جوڑ رہے ہیں اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح الفاظ سے پڑھنا یہ مناسب سیکھ سمجھ آ گئی سمجھ آ رہی حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی جو کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو ٹھیک ہے فائدہ اس علم کا کیا ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے جی اچھا موضوع لوگ اس علم کا کلمہ اور کلام موضوع لہو سلیم کا کلمہ اور کلام ہے فصل نمبر ایک جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں لفظ اگر ہے تو اس کا نام موجود ہے اور اگر بے معنی ہے تو محمد جو بات آدمی کی زبان سے نکلی اس کو لفظ کہتے ہیں پھر لفظ اگر با معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے اور اگر بے معنی ہے تو مہم عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں نمبر دو مرکب مفرد نمبر دو مرکب جی مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں جی کیسے ایسے بات سمجھ اس لیے اس کے ساتھ کا تعلق ہوگا تو وہ ان شاء اللہ آ جائیں گے اب بس دیجیے کہ یہاں پہ کافی ہے یا اس سے آگے بھی کروا دیجیے گا کافی ہے یہاں تک جی وہی دیکھیے وہ آپ کی مشاورت سے چلا جائے گا نا جی تو آپ بتاتی رہیں گی گے اس کو لے کے چلتے ہیں اب آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور فی الحال جو یہ جو ابھی دیا ہے یہ یاد کرنے کے لیے تو باجی جو ساتھ ہوں گے ان کو سنانے کا نظم ہوگا ٹھیک ہے اور چونکہ یہ وقت ہمارے پاس کافی ہے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جتنی وقت کی ضرورت ہوتا ہے جس یعنی میں کل نظم بنایا تھا لیکن ایک دو دن بعد ان شاء اللہ اس پہ کریں گے یعنی کہ تیس سے ان شاء اللہ تیس منٹ پہلی کلاس دس منٹ آپ کو یاد کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر بیس منٹ دوسری کلاس اور دس منٹ تیس کے آپ کے لیے تاکہ مطلب آپ کو صبح کے دوران ہی آپ کو لے کر وقت مل جائے اسی لیے انشاء اللہ اس اس دوران آپ جو باقی طالبات ہیں ان کو بھی ذرا مطلب ترجیح سے جس انداز سے بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو ساتھ سنتے ٹھیک اب کوئی بات کسی نے سبق کے حوالے سے پوچھنی ہے جانے تھے پھر جی تو پھر آپ کے لیے یہی کہ ابھی تھوڑا سا بس کہ آپ لوگوں کے پاس لگتا ہے تو اس میں یاد کیجیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ اس کو تکرار کیجیے اور یاد کیجیے سب کے ان شاء اللہ تو ہم یاد رکھیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ